ایک دن بڑی ہلچل مچی ہلچل کا لمبے گھنگرالے بال تھے مگر رات میں ان کا اچانک منڈن ہو گیا سدسوں میں کانا پھوسی ہو رہی تھی کہ انہیں کیا ہو گیا اٹکلیں لگنے لگی کسی نے کہا کہ شاید سر میں جوں ہو گئی ہو دوسرے نے کہا شاید دماغ میں وچار بھرنے کے لیے بالوں کا پردہ الگ کر دیا گیا ہو کسی اور نے کہا شاید ان کے پریوار میں کسی کی موت ہو گئی ہو پر وہ پہلے کی طرح ہی پرسن لگ رہے تھے آخر ایک سدسیہ نے پوچھا ادھیش مہودے کیا میں جان سکتا ہوں کہ ماننی منتری مہودے کے پریوار میں کیا کسی کی مرتیو ہو گئی ہے منتری نے جواب دیا نہیں سدسوں نے اٹکل لگائی کہ کہیں ان لوگوں نے ہی تو منتری کا منڈن نہیں کر دیا جن کے خلاف بل پیش کرنے کا ارادہ کر رہے تھے ایک سدسیہ نے پوچھا مہودے کیا ماننی منتری کو معلوم ہے کہ ان کا منڈن ہو گیا ہے ہاں تو کیا وہ بتائیں گے کہ ان کا منڈن کس نے کر دیا منتری نے سنجیدگی سے جواب دیا میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا منڈن ہوا ہے یا نہیں کئی سدسیہ چلائے ہوا ہے سب کو دکھ رہا ہے منتری نے کہا سب کو دکھنے سے کچھ نہیں ہوتا سرکار کو دکھنا چاہیے سرکار اس بات کی جانچ کرے گی کہ میرا منڈن ہوا ہے یا نہیں ایک سدسیہ نے کہا اس کی جانچ تو ابھی ہو سکتی ہے منتری مہودے اپنا ہاتھ سر پر پھیر کر دیکھ لیں منتری نے جواب دیا میں اپنا ہاتھ سر پہ پھیر کر ہرگز نہیں دیکھوں گا سرکار اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرتی مگر میں وائدہ کرتا ہوں کہ میری سرکار اس بات کی وسترت جانچ کروا کر سارے تت سدن کے سامنے پیش کرے گی سدسیہ چلائے اس کی جانچ کی کیا ضرورت ہے سر آپ کا ہے اور ہاتھ بھی آپ کے اپنے ہی ہاتھ کو سر پر پھیرنے میں منتری مہود کو کیا آپتی ہے منتری بولے میں سدسوں سے سہمت ہوں کہ سر میرا ہے اور ہاتھ بھی مگر ہمارے ہاتھ پرمپراؤں اور نیتوں سے بندھے ہیں میں اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے سوتنتر نہیں ہوں سرکار کی ایک نیمت کاریہ پرنالی ہوتی ہے ویروی سدسوں کے دباؤ میں آ کر میں اس پرنالی کو بھنگ نہیں کر سکتا میں سدن میں اس سمبند میں ایک وکتو دوں گا شام کو منتری مہودے نے سدن میں وکتو دیا ادھیک مہودے سدن میں یہ پرشن اٹھایا گیا کہ میرا منڈن ہوا ہے یا نہیں یعنی ہوا ہے تو کس نے کیا یہ پرشن بہت جٹل ہے اور اس پر سرکار جلد بازی میں کوئی نرنے نہیں دے سکتی میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا منڈن ہوا ہے کہ نہیں جب تک جانچ پوری نہ ہو جائے سرکار اس سمبند میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہماری سرکار تین ویکتوں کی ایک جانچ سمیتی نیوکت کرتی ہے جو اس بات کی جانچ کرے گی جانچ سمیتی کی رپورٹ میں سدن میں پیش کروں گا سدسوں نے کہا یہ معاملہ کتب مینار کا نہیں جو سدیوں جانچ کے لیے کھڑی رہے گی یہ آپ کے بالوں کا معاملہ ہے جو بڑھتے اور کٹتے رہتے ہیں اس کا نرنے ترنت ہونا چاہیے منتری نے جواب دیا کتب مینار سے ہمارے بالوں کی تلنا کر کے ان کا اپمان کرنے کا ادھکار سدسوں کو نہیں ہے جہاں تک مول سمسیا کا سمبند ہے سرکار جانچ کے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتی جانچ سمیتی سالوں تک جانچ کرتی رہی ادھر منتری کے سر پر بال بڑھتے رہے ایک دن منتری نے جانچ سمیتی کی رپورٹ سدن کے سامنے رکھی جانچ سمیتی کا نرنے تھا کہ منتری کا منڈن نہیں ہوا تھا ستا دل کے سدسوں نے اس کا سواگت ہرش دھونی سے کیا سدن کے دوسرے بھاگ سے شرم شرم کی آوازیں اٹھنے لگی اعتراض اٹھے یہ ایک دم جھوٹ ہے منتری کا منڈن ہوا تھا منتری مسکراتے ہوئے اٹھے اور بولے یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے مگر تو چاہیے آج بھی اگر آپ دیں تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں ایسا کہہ کر انہوں نے اپنے گھنگرالے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور سدن دوسرے مسئلے سلجھانے میں ویست ہو گیا